حضرت حجاج بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر آئندہ حج ہوگا اکریمہ نے کہا میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجاج انصاری نے سچ کہا استاد شعیب نے اپنی حدیث میں کہا اس پر آئندہ سال حج ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونسٹھ